صبح صبح ایمان کا مظاہرہ کرو رات ٹائم تم پھر یہودی بن جاؤ کافر بن جاؤ تو جو نئے نئے مسلمان ہیں ان کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ شاید یہ دین صحیح نہیں جو لوگ دین اسلام کو چھوڑ رہے ہیں اور ایک بات کا خیال رہے کہ تم مسلمانوں پہ بھروسہ نہ کرنا اپنے راز مسلمانوں کو نہ دینا اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل ان الہدا ہد اللہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اصل ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر دیتا ہے یعنی جسے چاہتا ہے اسلام قبول کرنے کی توفیق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے محروم رکھتا ہے پھر اہل کتاب میں سے ایسے بھی لوگ ہیں یہ دین کے معاملات میں تو خیانت کرتے ہی ہیں حقوق العباد کی جب باری آتی ہے تب بھی یہ خیانت کرتے ہیں کیسے خیانت کرتے ہیں کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان کو بطور ایمانت کے کچھ دیں تو یہ کیا کرتے ہیں واپس ہی نہیں کرتے ہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ اگر آپ ان کو تھوڑی سی چیز بھی ایمانت کے طور پہ دیں تو وہ بھی واپس کر دیتے ہیں جو لوگ واپس نہیں کرتے ان کا ذہن کیا ہے ان کا ذہن یہ ہے وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جو ان پڑھ لوگ ہیں اگر ہم ان کا مال کھا جائیں گے تو ہمیں عذاب نہیں ہوگا اللہ نے ان پڑھ لوگوں کا مال کھانے کی اجازت دی ہے حالانکہ یہ بات سراسر غلط ہے اللہ کیا حکم دیتا ہے اللہ تو کہتا ہے ان اللہ ان تعد الامانات المانات اللہ کہ ایمانتیں ان کے حقداروں کو ادا کرو اللہ رب العزت فرماتے ہیں بلا من اوفا اللہ کہ جو بندہ وعدوں کو پورا کرتا ہے تقوی اختیار کرتا ہے میں ایسے بندے سے محبت کرتا ہوں پھر اس کے بعد آیت نمبر ستر میں اللہ رب العزت نے وعدہ توڑنے والے کے لیے پانچ وعیدیں بتائی ہیں کون کون سی وعید ہے نمبر ایک جو مدنا وعدہ خلافی کرتا ہے وہ جنت کی نعمتوں میں سے اس کے لیے کوئی حصہ نہیں نمبر دو قیامت والے دن اللہ ان سے بات نہیں کرے گا نمبر تین قیامت کے دن اللہ ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے نمبر چار ان کے گناہوں کو معاف کر کے انہیں پاک صاف نہیں کریں گے نمبر پانچ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا یہ سزائیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں صورت عال عمران میں اس بندے کے لیے جو بندہ وعدے کو توڑ دیتا ہے عہد کو پورا نہیں کرتا عہد اس کا نام ہے جو فریقین کے درمیان باہمی بات چیت سے طے ہوتا ہے جس پر قائم رہنا ضروری ہے قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اوفو بالعقود اے ایمان والو وعدوں کو پورا کرو پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان یہودیوں اور اہل کتاب کی ایک اور خصلت بتائی ان کی عادت بتائی ان کی بری عادت بتائی کہ یہ اپنے سے باتیں بناتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے کہا خود اپنی مرضی کے مطابق دنیاوی زندگی کی غرض و غائد کو حاصل کرتے ہوئے تھوڑا سا فائدہ حاصل کرنے کے لیے اپنے سے باتیں بناتے ہیں حلال حرام اپنے سے بناتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے حالانکہ یہ سراسر جھوٹ ہے ان کا کہنا ہے کہ عیسیٰ جو ہے یہ اللہ کا بیٹا ہے یہودیوں نے کہا ازیر اللہ کا بیٹا ہے یہ سراسر غلط باتیں ہیں یہ عیسیٰ کو معبود مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عیسیٰ نے ہمیں حکم دیا اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا بشر ایسا آدمی جسے میں نے کتاب و سنت دیا ہو کتاب دی ہو حکمت دی ہو نبوت دی ہو تو اس کے لیے اس کے لائق ہے نہیں کہ وہ لوگوں سے یہ بات کہے کہ میری عبادت کرو بلکہ جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں آئے چاہے وہ عزیر تھے یا حضرت عیسیٰ صلاۃ وسلام تھے ان کا کہنا کیا تھا کون ربانی و بما کن تم تدرسون کہ تم رب کی عبادت کرو اور نہ ہی کسی نبی نے آ کے یہ حکم دیا ہے کہ کسی فرشتے کی عبادت کی جائے یا کسی نبی کو رب بنا لیا جائے کسی نے ایسے نہیں کہا آئیے ترجمہ سنتے ہیں فرمایا وکالت اور کہا عفتن ایک گروہ نے من اہل کتابی اہل کتاب میں سے آمینو تم ایمان لاؤ بلدی اس چیز کے ساتھ جو ان ضلع نازل کی گئی اللدینہ ان لوگوں پر جو آمن و ایمان لائے وجہ نہاری شروع دن میں وقف رو اور کفر کرو آخر اس دن کے آخری حصے میں لعلہم شاید کہ وہ یعنی مسلمان یرجعون پھر جائیں ولا تو اور نہ تم یقین کرو اللہ مگر لمن اسی پر جس نے تابیہ پیروی کی دینکم تمہارے دین کی مسلمانوں پہ بھروسہ مت کرو کل کہہ ان الہدا ہد اللہ بے شک ہدایت اللہ کی ہدایت ہے ایوتا کہ دیا جائے گا احادن کوئی ایک مثلا مثل اس کے جو تم دیے گے او یا یحاجوکم وہ جگڑیں گے تم سے ان دربکم تمہارے رب کے پاس ان کا یہ کہنا ہوتا ہے اپنے ہم اثر ہم مذہب لوگوں سے کہ تم مومنوں کو اپنے راز مت دینا ایسا نہ ہو تم انہیں بتا دو کہ قرآن ہماری تورات میں نبی کے سچ ہونے کی نشانی ہے بتایا گیا ہے کہ نبی آخری سچا ہوگا اگر تم بتا دو گے تو پھر قیامت والے دن یہ تمہارے رب کے پاس تمہارے ساتھ جھگڑا کریں گے کہ اللہ انہیں پتا تھا انہوں نے ہمیں خود بتایا تھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل کہہ دیجئے ان الفضلہ بے شک فضل بیاد اللہ اللہ کے ہاتھ میں ہے یوتی ہی وہ دیتا ہے میں یہ شاہ جسے وہ چاہتا ہے واللہ اور اللہ واسی ان بڑا وسط والا ہے علیم ان خوب جاننے والا ہے یکتصو وہ خاص کرتا ہے برحمت ہی اپنی رحمت کے ساتھ میں شاہ جسے وہ چاہتا ہے اور اللہ دلفضل عظیم بہت بڑے فضل والا ہے ومن اہل کتابی اور بعض اہل کتاب میں سے ایسے ہیں کہ من ان اگر تا امن ہو آپ ایمانت رکھیں ان کے پاس بکن تارن ایک ڈیڑھ ڈیر آپ ان کے پاس ایمانت رکھیں سونے کا یا چاندی کا جس کا بھی یو ادی تو بھی ادا کر دیں گے علی کا آپ کو ومن ہوں اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں من تمن ہو کہ اگر آپ ایمانت رکھے ان کے پاس بھی دینار ایک دینار بھی لا یو ادی وہ اسے بھی ادا نہیں کریں گے کا آپ کو اللہ مگر یہ کہ معدمتا آپ مسلسل رہیں علیہ ان کے اوپر قائمن کھڑے آپ ان سے مطالبہ کرتے رہیں پھر جا کے کہیں ادا کریں گے ایسا کیوں کرتے ہیں ذالک علی انہم یہ اس وجہ سے کہ وہ کالو وہ کہتے ہیں کہ لئیسا نہیں ہے علینا ہم پر فی امینا امی کے بارے میں امیین امی کہتے ہیں ان پڑھ کو عرب والے لوگ چونکہ نہیں لکھنا پڑھنا جانتے تھے بہت کم ان میں لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے تو کہتے ہیں کہ ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ جو ان پڑھ لوگ ہیں نہیں ہیں ہم پر ان پڑھوں کے بارے میں سبیل ان کوئی گناہ وہ یقولون اور وہ کہتے ہیں آل اللہ اللہ پر الکدیبہ جھوٹ وہ ہم حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ ایسی بات نہیں کہتے ہیں اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ اگر عرب والے لوگ آپ کو ایمانت دیں تو اسے تم کھا لو اس میں خیانت کر لو بلا کیوں نہیں من اوفا جس شخص نے پورا کیا بھی عہد ہی اپنا عہد و اور اس نے تقوا اختیار کیا ڈرا اللہ سے فعن اللہ اللہ تو بے شک محبت کرتا ہے پرہیزگار لوگوں سے ان اللہ بے شک وہ لوگ یشترون جو خرید لیتے ہیں بے عہد اللہ اللہ کے عہد و ایمانہم اور اپنی قسموں کے بدلے سامان قلیلت تھوڑی قیمت وعدہ کرتے ہیں توڑ دیتے ہیں قسمیں کھاتے ہیں دنیاوی غرض کے لیے قسمیں بھی توڑ دیتے ہیں الا یہی وہ لوگ ہیں لا خلاق لہم نہیں حصہ ہوگا ان کے لیے فی آخرت میں اور نہ کلام کرے گا ان سے اللہ الیہم اور نہ دیکھے گا اللہ ان کی طرف یوم القیامت قیامت کے دن یزکیہم اور نہ اللہ انہیں پاک کرے گا ولہم اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے علیم دردناک وہ ان نمن ہم اور بے شک ان میں سے لفریقن البتہ ایک گروہ ایسا ہے یلونا جو مروڑتے ہیں السینتا ہوں اپنی زبانوں کو بالکتابی کتاب پڑھنے کے ساتھ لتحسبو ہو تاکہ تم سمجھو اسے من الکتابی کتاب میں سے ہے وبا ہوا من الکتاب حالانکہ نہیں ہے وہ کتاب میں سے وہ یقلونہ اور وہ کہتے ہیں کہ ہوا من عند اللہ وہ اللہ کی جانب سے ہے وما ہوا حالانکہ نہیں ہے وہ من عند اللہ اللہ کی جانب سے وہ اور وہ کہتے ہیں آل اللہ اللہ پر الکدبہ جھوٹ وہ عالم الحال وہ جانتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس طریقے سے بولتے ہیں اپنے مقصد کی باتیں اس طریقے سے کرتے ہیں کہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کتاب اللہ کا حصہ ہے پھر لوگوں کو یہ بات بھی کہتے ہیں کہ جو ابھی ہم باتیں کر رہے تھے وہ کتاب اللہ میں سے ہے حالانکہ یہ جھوٹ ہے ماں کان علی بشرین نہیں ہے لائق کسی بشر کے ایوتی اللہ یہ کہ دے اسے اللہ کتاب والحکمہ اور حکم و نبوتا اور نبوت سما پھر یقولا و کہل الناسی لوگوں کو کونو تم ہو جاؤ عباد اللہ میرے بندے من دون اللہ اللہ کے علاوہ اللہ کو چھوڑ کے میری عبادت کرو ایسا نہیں وہ لیکن اور لیکن وہ کیا کہتے ہیں کونو تم ہو جاؤ ربانی بیما کن تم تامل با اس کے کہ ہو تم تعلیم دیتے کون ہو جاؤ تم ربانی گینا رب والے بیما اس وجہ سے کہ کن تم ہو تم تو علمون الکتابہ تعلیم دیتے کتاب کی وہ بیما اس وجہ سے کہ کن تم ہو تم تدرسونا پڑھتے اللہ فرماتے جتنے بھی